حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی دو مسلمان ملاقات کرتے اور پھر مسافہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان دونوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بارہ